پیرل پیراڈائز یہ پیرل پیراڈائز دنیا میں سامنے آ گئی ہے یہ کہہ رہا ہے وہ شاید فریب جلوہ اور کتنا مکمل ہے اللہ بڑی مشکل سے دل کو بزم عالم سے اٹھا پایا تو دیکھیے میں یہ کہہ رہا تھا اس زمانے میں کیوں لوگ کم ہو گئے جنت والے پہلے زمانے میں زیادہ تھے جنت والے پہلے زمانے ان کو چوائس ہی نہیں تھا یا تو جنت کے لیے دوڑو یا تو کچھ کوئی اور چیز ہے دوڑے ہم دو تو چوائس ہے نہیں دو چوائس تو ہے ایک ہی چوائس ہے جنت ہم ایک اور جنت بنانے بنا نہیں سکتے تو وہی ایک جنت ہے وہی دوڑو اس کی طرف اب دو چوائس ہو گیا ایک چوائس وہ جو کہ قرآن میں حدیث بتایا جا رہا تھا ایک چوائس وہ جو انڈسٹریل ریولیوشن دے رہا تھا ہم کو انڈسٹریل یعنی ریولیوشن کے ذریعے بنایا ہوا پیراڈائز اور ایک خدا کا پیراڈائز جو ابھی انسین پیراڈائز یوں کہہ لیجیے ان سین پیراڈائز اور سین پیراڈائز اچھا رہے رہے گا گا میرے خیال کلیئر پہلے صرف انسین پیراڈائز ہی تھا سین پیراڈائز تھا ہی نہیں اب جو ہے انسین پیراڈائز کے ساتھ ساتھ ایک سین پیراڈائز بھی وجود میں آ گیا جس کو انڈسٹری نے کریٹ کیا تھا انڈسٹریل نے کریٹ کیا تھا ادھر مجھ سے بات کے لے رہے اب میں ایک قصہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو بہت دلچسپ سے انٹرسٹ میں آپ کو آئے گا ہم اس سے آج کل ہم نکالتے ہیں منتھلی اور رسالہ جس کو جس کو مجھ سے بات پڑھتے نہیں صاحب اچھا ہے تو آج کل ہم نکالتے ہیں منتھلی رسالہ اس سے پہلے ہم نکالتے تھے ویکلی ویکلی میگزین تھا وہ اس کا نام تھا الجمیت الجمیت ویکلی یہ تو الجمیت ویکلی ہم نے ایک قصہ لکھا تھا وہ قصہ یہ تھا وہ فکشن تھا وہ فکشن تھا لیکن but it illustrates the point want to تو یہ تھا کہ باسط والی طرف ادھر کا پتا نہیں سے بات بہت پریشان تھے کہ ادھر کچھ پتا چلے کیا خیال ہے آپ کو آپ پریشان تھے تو صاحب یہ ہوا کہ ایک آدمی تیار کیا گیا اس آدمی سے پاس ہی رہے ہوں گے ایک بہت بڑی اس کو کیا کہتے ہیں سیڑھی کو لیڈر ہاں بہت بڑا لیڈر بنایا گیا آپ نے دیکھا ہوگا لیڈر بنتا ہے لکڑی کا آج کل تو بنتا ہے میٹل کا المونیم کا تو بہت بڑا لیڈر بنایا گیا اور وہاں پر ایک آدمی کو چڑھایا گیا مجھے چڑھ کے بتاؤ ادھر ہے کیا ادھر جو ہم کو دکھائی نہیں دے رہی دنیا اس میں ہے کیا ادھر تو سے باسی کو چڑھایا گیا مجھ باسی نے کہا اچھا میں جاتا ہوں چڑھ کے بتاؤں گا آپ لوگوں کو کیا ادھر ہے لیکن مجھ سے باسی چڑھے وہاں اوپر پہنچے تو کیا وہ جانتے ہیں زور سےا لگا کے کود پڑے وہ تو چڑھایا گیا تو بتانے کے لیے لوٹ کے بتائیں گے جی؟ جب ٹاپ پر پہنچے تو زور سے ہنسی کر کے کود پڑے اب ہم لوگ تو آنے بیٹھ رہے اب کسی اور کو پکڑا گیا فراز کو پکڑا گیا کو پکڑا گیا کہ اب اب اب آپ آپ چڑھیے مصر مصر تو گئے بتائیے فراز چڑھے کہ میں دیکھ کر کے آگے بتاؤں گا آپ لوگوں کو جو وہاں پہنچے انہوں نے وہی کیا زور زور سے خوب بھوت پڑے ادھر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد لوگ چڑھاتے سب ادھر ہی کودتے رہے اور ادھر والوں کو ادھر کا پتہ پھر بھی نہیں ہوا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے زمانے میں یہ تھا ایک ہی چوائس تھا کہ دنیا میں تو پیراڈائز ہے نہیں ایک ان سین پیراڈائز ہے اس کے لیے محنت کرو اب ایک سین پیراڈائز سامنے آ گیا بہت ہی بیوٹیفل ہر چیز اس کی بیوٹیفل تو اب جو ہے کس کو فرصت ہے ادھر جانے کی تو اگرچہ آج دیکھیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہے خدا کو پہچاننے کے لیے سائنس نے اتنا علم دے دیا ہے کہ آپ ایک بات میں آگے بتاؤں گا سیکھنے کے لیے ایک انیشیلی آپ سمجھ لیجیے کہ خدا کو پہچاننا آج اتنا ہی پاسبل ہوگا اتنا کہ آپ نے ماں باپ کو پہچاننا جس طرح آپ نے ماں باپ کو پہچان لیتے ہیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اسی طرح خدا کو پہچان سکتے ہیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ لیکن یہ جو فتنہ میں کر رہا ہوں فتنہ یعنی یہ بیوٹیفل ورڈ جو ہے اس کی جو کشش ہے وہ وہ آپ کو وہی خدا وہی خودے چلے جا رہے ہیں آپ اسی دیوار کہاں کو بھاگ بھاگ بھاگ دی بھاگے چلے جا رہے ہیں مطلب سین پیراڈائز کے لیے بھاگ رہے ہیں اور ان سین پیراڈائز جو ہے وہ ہاں ٹیمپریشن ہاں صحیح ورڈ ہے کہ پہلے ٹیمپریشن نہیں تھا ایک ہی چوائس تھا ٹیمپریشن نہیں تھا تھا تو بہت ہی بہت ہی کیا کہیں گے سلائٹ ہے کیا کہیں گے بہت کم میگر پہلے ڈپریشن تھا بہت کم تھا تو وہ اتنا زیادہ بڑا ٹیمپریچر نہیں تھا پہلے اب ٹیمپریچر بلین ٹائم بڑھ گیا اب جو ہے بلین ٹائم بڑھ گیا تو اس وجہ سے اگرچہ خدا کی معرفت کے لیے دروازے بہت کھل چکے تھے لیکن اس کو نہیں کر سکے لوگ اسی پیراڈائز بنا رہے ہیں پیراڈائز بنا رہے ہیں اسی دیوار کا بھاگے چلے جا رہے ہیں بھاگے چلے جا رہے ہیں اس لیے سہولت ملک آخری ہے یہ کہ پہلے زیادہ تھے اب کم ہے کہ ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے پہلے زیادہ لوگ پیراڈائز کا راستہ پکڑ پائے اب ٹیمپریچر بڑھ جانے کی وجہ سے بہت کم لوگ پکڑ پاتے ہیں یہ ہے مطلب اس کا سہولت میرا اولین و قلیل میرا آخرین اب ایک بات سمجھیے اس بات کو سمجھیے کہ کیوں پرافٹ تک انوی کریں گے یہ بات سمجھنے کی ہے آپس دیکھ لیا کہ مجھے گرم کچھ دے دیں ہاں۔ کچھ ہے ہاں بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے اب آتا اب آ رہا ابھی تو میں آپ کو وہ کر رہا تھا یعنی جو کہتے ہیں تمہید تمہید کیا کہتے ہیں انگلش میں تمہید کیا کہتے ہیں پریا شروع کی بات جو ہے ہاں صاحب دیکھیے آپ اس کو سمجھیے بہت ہی اچھی طریقے سے سنیے یعنی کیوں ایسا ہوگا کہ پروفٹ جو ہے ان کو ریسٹ آئے گا ان انسانوں پر جس کے کنارے آپ کھڑے ہوئے ہیں مینس کنارے کھڑے ہو آپ بھاگ رہے ہیں کدھر آپ بھاگ رہے ہیں بیک دکھا رہے ہیں کہ سامنے اس کی طرف بھاگ رہے ہیں میرے پاس تو بھاگ رہے ہیں آگ بھاگنا نہیں ہے آپ کو بہت اچھا جی صاحب میں ہارا آپ جیتے دیکھیے اس کو سمجھیے یہ بہت ہی سیریس بہت ہی سنجیدہ بات ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ جن کے بارے میں یہ ہے ان میں دو کوالٹیز ہوگی اور یہ ریئر کوالٹی جو کسی میں نہیں جو کسی میں نہیں ٹو ریئر کوالٹیز وہ کیا ہے دیکھیے پروفٹ کو آپ جانتے ہیں کہ ہر پروفٹ کو یعنی ہائی لیول کی کا ریئلائزیشن ہوا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ہم مانتے ہیں اس کو کیا کہا میں نے ہاں۔, یعنی ہاں لیکن یہ جو ہوں گے بعد والے جن پر پرافٹ ان بھی کریں گے ان بھی یعنی کیوں کریں گے کہ وہ ہر لیول میں بلا دیکھے ہوا پرافٹ کو دیکھ کر ہوا خدا نے پرافٹ کو دکھایا بقتال کا نوری ملکوت سماوات ولڑ پرافٹ کے بارے میں آتا ہے کہ خدا نے دکھایا ان کو وہ چیزیں جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے ان سین ورلڈ کو ان کے لیے سین ورلڈ بنا دیا پرافٹ کو ہائی لیول کی معرفت یا یعنی ریلیشن کیوں ہوا خدا نے ان کے لیے پردہ ہٹا دیا پردہ ہٹا دیا ان سین ورلڈ کو سین ورلڈ بنا دیا جی لیکن یہ لوگ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ان سین ورلڈ کو سین بنایا خود اپنے اپنی اپنی انڈیور سے یعنی سائنٹیفک فریم ورک کو استعمال کیا انہوں نے جو کام ہاں انجل کے تھرو ہوا تھا یعنی خدا نے انجل کو حکم دیا کہ پرافٹ کے لیے پردہ ہٹا دو تو انجل نے پردہ ہٹا دیا یہ وہ لوگ ہوں گے جو خود اپنے خود پردے ہٹائیں گے سائنٹیفک فریم ورک کو استعمال کر کے سین ہوتے ہوئے اس کو سین بنائیں گے یعنی جس چیز پر خود پرافٹ نے دیکھ کر یقین کیا اس کو یہ لوگ بلا دیکھے یقین کریں گے اسی درجے کا یقین اور یہ ہسٹری پہلی بار پاسبل ہوگا بعد والوں کو کیونکہ پچھلے بار لوگ جو تھے ان کے پاس سائنٹیفک فریم ورک نہیں تھا ہم کو چھوٹی سی مثال لیجیے آپ وہ لوگ صرف اتنا جانتے تھے کہ ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں تو خدا کا شکر ہے کہ ہوا میں سانس لیتے ہیں ہاں آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک ایک ایک, ایک پالیٹری سسٹم ہے کہ میں اپنے اندر کی, کی کساف اپنے اندر کے پولوشن کو کاربن ہاں؟ کی شکل میں نکالتا ہوں اور اس کو جو یہ درخت ہے یہ پیڑ جو ہے وہ اس کو لے لیتے ہیں اور مجھے اس کی بجائے کیا سپلائی کرتے ہیں فریش آکسیجن میں نے میں ان کو دیتا ہوں یعنی کاربن کاربن ڈائی آکسائڈ وہ مجھے دے رہے ہیں اس کے بدلے میں کیا آکسیجن تو میں ایکسہیل کرتا ہوں کاربن اور پھر انہیل کرتا ہوں آکسیجن ایک سسٹم ہے یہ پہلے کوئی جب نہیں جانتا تھا اپنے کہ یہ جو جاننا ہے یہ آپ کو کتنا بڑھا دے گا آپ کے اب اب جو بولیں گے آپ کہ خدا تیری کتنی بڑی بلیسنگ ہے یہ کتنی بڑی بلیسنگ تیری ہے کہ میں ایک سیل کرتا ہوں کاربن تو نے ایسا ارینجمنٹ کیا یہاں پر کہ میں پھر انہیل کر سکوں آکسیجن کتنی بڑا سسٹم یہ ہے یعنی بلا ٹاٹا بل گیٹس سب کی ویلتھ بالکل ایک ایک سسٹم بنا نہیں سکتی دنیا کے سارے ویلتھ ویلتھ اکٹھا کیا جائے سارے انٹرسٹ کو لگا دیا جائے ایسا سسٹم بنا نہیں سکتے آپ ایسا تو آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے کے انسان یہ نہیں جانتا سمپلی کہ ہوا ہے اس میں ہم سانس لے رہے ہیں لیکن کاربن کیا چیز ہے آکسیجن کیا چیز ہے کس طرح سے ایک ذہن ہوتا یہ کون جانتا تھا آپ سوچیے کہ کتنا بڑا آپ کو احساس ہوگا کہ خدا کتاب آپ مجھے نکلے گا جو کہ خدا تیری کتنا بڑا بلیسنگ ہے یہ تو اس چیز کو یعنی خدا کی اس گریٹ بلیسنگ کو پرافٹ نے جانا اس لیے کہ انجل نے دکھایا تھا ان کو اور آپ جو ہے بنا انجل کے دیکھ لیتے ہیں اس کو تھرو سائنٹیفک آئی تھوڑی سائنٹیفک آئی آپ دیکھ لیتے ہیں تو کتنا بڑا بڑی بات ہوگی اسی لیے ادبی کریں گے پرافٹ کہ دیکھو جو چیز بڑے خدا نے دکھا تو میں نے دیکھا اینجل نے دکھا تو میں نے دیکھا اس, اس بندی, بندی کو دیکھو اس انسان کو دیکھو جس نے بغیر انجل کے بغیر دکھایا ہوئے خود سے دیکھ لیا اور خدا کے لیے وہ کلمہ بولا الحمدللہ وہ الحمدللہ بولا جو میں بول سکا تھا دیکھ کر جو الحمدللہ بول سکا دیکھ کر کے اس بندے نے بلا دیکھے وہ الحمدللہ بولا یہ الحمدللہ نہیں کہ جو وہ بریانی کھا کر الحمدللہ کہتے ہیں اس کو میں نہیں بول رہا کہہ رہا ہوں آج کل مسلمان جو ہے بریانی کھائیں گے اور کہتے الحمدللہ اس پر تو ان کو ڈنڈا مارا مارا جائے گا ان پر فلاگنگ ہوگی ان کو یہ الحمدللہ نہیں ہے یہ یاد رکھیے اس کو الحمدللہ سمجھتے ہیں آپ بیان کھا کے الحمد للہ کہتے ہیں یہ جھوٹا الحمد للہ ہے میں دوسرے الحمد للہ کی بات کر رہا ہوں دیکھیے ایک ڈیفرنس میں نے کیا بتایا بتائیے آپ جو رہیے اس کو پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ پیغمبر کے اوپر جو رات ہے وہ کھول دو اور مولانا آج آج کے جو انسان ہے اس اس نے خود محنت کر تھا کو نہیں آج یہ پاسبل کہ وہ ایسا کر سکے یوں کہیے نہیں یہ نہیں اس طرح میں جس طرح کہہ رہا اس طرح کہیے کہ ایک چھوٹی سی اگزامپل میں دیا کاربن آکسیجن کا یہ کسی کو پتہ نہیں تھا لیکن پرافٹ کو انجل نے بتایا کہ دیکھو ایسا سسٹم ہے دنیا میں تو پرافٹ نے کہا الحمدللہ جی تو پرافٹ کو پرافٹ کو خدا نے حکم دیا انجل کو کہ ان کو مکہ سے یروشلم لے جاؤ اس زمانے میں جب کہ اونٹ سے لوگ چلتے تھے وہاں پہنچنے کے لیے ہفتوں مہینوں پہ لگتے تھے وہاں وہاں یعنی ایک ہی رات کے اندر اندر اینجل ان کو لے گئے مکہ سے روشلم اور رات ہی رات کو واپس لے لے آئے تو اس زمانے میں اینجل نے پرافٹ کو یہ سفر کروایا تھا تو پرافٹ نے کتنا بڑا الحمدللہ کہا ہوگا کتنا بڑا ہم لگا کہ جو سفر کرنے کے لیے مجھے خچر میں بیٹھ کر کے اونٹ پر بیٹھ کر کے ایک مصیبت اٹھانی پڑتی اور کیسے کیسی مصیبتوں سے میں روشن پہنچتا کتنی لمبی پیریڈ لگ جاتی ہے اس میں لیکن دیکھو انجل نے مجھے تھر سے وہاں پہنچا دیا اور تھر سے لوٹا دیا یہ تو ظاہر ہے کہ پرافٹ نے کتنا بڑا الحمد للہ کہا ہوگا لیکن آج جو ہے آج جو انسان جو بیٹھتا ہے ہوائی جہاز پر ہاف این آور پہنچ جاتا ہے وہاں آدھے گھنٹے زیادہ نہیں لگتا مکے سے یروشلم پہنچنے کے لیے کیونکہ تھری ہنڈریڈ مائل ہے وہاں مکے سے یروشلم صرف تین ہنڈریڈ مائل ہے تو آپ ہوا جہاز بیٹھیے اور آدھے گھنٹے میں اتر جائیے تو جو ایکسپیرئنس ہوا تھا پرافٹ کو تھرو انجل وہ ایکسپیرئنس آج ہو رہا تھرو ٹیکنالوجی اس کو کہیے آپ انگلش میں Technology. تو جو الحمد یا خدا کا اکنالج کرنا خدا کی بڑائی کو اکنالج کرنا خدا کے گلوری <clears throat> کو اکنالج کرنا جو پرافٹ نے کیا اس ایکسپیرینس کے بعد وہ ہر آدمی آج کر سکتا ہے اگر اس کے اندر وہ زندہ ہو کرتا تو کوئی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک آدمی نہیں ہے جو ہوائی جہاز بیٹھ کے اس کیا ہو سب تو موبائل لیے بیٹھے رہتے ہیں خالی جھوٹا موبائل کسی کے اعتبار پر شکر کر نہیں آتا چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو عیسائی ہو یا عرب ہو عجم ہو کچھ بھی نہیں خالی فضول باتیں کرتے رہتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے میں نے کہا کہ پوٹینشیل پوٹینشیلی میں نے کہا آپ کو کہ پوٹینشیلی یہ آج پاسبل ہو گیا ہے کہ کوشش وہ الحمدللہ کر سکے جو پرافٹ نے کہا تھا آپ اس کو ریپیٹ کیجئے رہا ہوں کہ آج کا انسان جو ہے یہی ریلیشن ہو رہا ہے اس کو وہ تو علماء کو بھی نہیں ہو رہا ہے وہ تو مسلم جماعتوں کو علماء کو بھی نہیں ہو رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوٹینشیلی یہ پاسبل ہو گیا ہے کہ آپ اس لیول کا ریلیشن آپ کو ہو سکے خدا نے ایک پوٹینشیل کو کھول دیا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں اس پوٹینشیل کو ایکچول بنانا یہ آپ کا کام ہے جو چونکہ بہت کم بہت ہی ریئر لوگ ہوں گے جو اس پوٹینشیل کو ایکچولی بنائیں اسی لیے قرآن میں ہے کہ سلت عمر کلیل عمر آخرین کہ بہت کم لوگ ہوں گے بعد کے زمانے میں جنت جنت والے ہوں اونچی جنت والے although this potential is very common nowadays but very few people will achieve will be able to achieve this جس گے اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بنائیں یعنی یہ پوٹینشیل ہر ایک کے لیے پاسبل ہو چکا ہے اس زمانے میں لیکن بہت ہی ریئر ہوں گے وہ وہ انڈیویجول جو اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بنا کر کے اس لیول کا ریئلائزیشن حاصل کر سکے آپ آپ ریپیٹ کیجیے اس کو الحمد للہ کہا تو یعنی کیوں پروفٹ انوی کریں گے ایسے لوگوں پر تو میں نے دو ریزن بتایا ایک ریزن یہ کہ جو جو یعنی جو جو یعنی ریئلائزیشن پروفٹ کو ہوتا تھا ڈائریکٹ آبزرویشن سے تھرو یعنی اینجل آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے کہ آج کا ماڈرن سائنٹیفک ڈیولپمنٹ جو ہے اس نے اس کو پاسبل بنا دیا ہے کہ سیم لیول کی کا ریئلائزیشن آپ کو ہو سکے simply by using the modern technology اس وجہ سے پرافٹ ان بھی کریں گے کہ دیکھو جس چیز کو میں انجل کی مدد سے کر پایا تھا یہ بندے کے دیکھو بغیر انجل کی مدد کے یا اس اس درجے کو اس لیول کو حاصل کر رہا ہے یہ بندہ ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو تھے پہلے زمانے میں وہ اس لیے جنت کو پیراڈائز کو اپنا گول بنا پائے کہ at that time there was no other option no alternative کیونکہ اور دوسری پیراڈائز ان کے سامنے تھی نہیں ایک ہی پیراڈائز تھی جیسے ایک لطیفہ ہے ایک ایک دلی میں ایک ہندو ہے ایک ہندو عورت وہ مسلمان ہو گئی تو اس نے قصہ بتایا اپنا بھی زندہ ہے وہ تو اس نے قصہ بتایا کہ وہ ڈیلی جاتی تھی کسی گرو جی کے یہاں تو گرو جی اپنا وہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں صبح کو جو کرتے ہیں اس کورس کیا کہتے ہیں پروچن ڈیلی پروچن میں جاتی تھی وہ ہندو عورت تو کیا ہوا کہ ایک دن گئی تو گرو جی جو ہے وہ بول رہے تھے کہ ہندو بڑے ہاں، ہندو ہی جلدی کیا کہتے ہیں اس کو ہاں؟ کے لیے ہندی میں ہی ہے نا کیا کہتے ہیں اتاولا ہاں ہندو بہت اتاولے ہوتے ہیں ہندو بہت اتاولے ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک ایک ایک ایک بطور جوک ایک بات کہی بطور جوک ان کہا کہ دیکھو ہندو میں بہت سارے دیوتا ہیں بہت سارے گاڈس ہیں تو ہوتا کیا ہے ہندو نے پکارا کہ کالی مائی میرا یہ کام کر دو اب کالی مائی کو پہنچنے میں کچھ دیر لگی تو اتاولے ہونے کی وجہ سے صبر نہیں کر پڑ سکا وہ پکار دیا ہنومان جی کو ہنومان جی میرا ایک کام کر دو اب ان کو بھی کچھ دیر لگے گی اب وہ ابھی آنے میں وہ تھا تو کہا کرشن جی میرا کام کر دو تو ان کا دن بھر پکارتا رہتا پکارتا رہا وہ اب کوئی پہنچا نہیں جو اٹھا چلنے کے لیے کہ چلیں تو تب تک دوسرے کو پکار دیا اس نے یعنی جس کو پکارا وہ اٹھا چلنے کے لیے تو ابھی اٹھا تھا اور چلنے کے تیاری کر رہا تھا کہ دوسرے کو پکار دیا تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پکارتا رہا بےچارا دن بھر پکارتے پکارتے پھر کام بنا نہیں اس کا تو اسی پر لطیفہ کہہ دیا جو کہ مسلمانوں کے پرابلم نہیں ہے مسلمانوں کو تو ایک ہی خدا ہے صبح شام تک پکارتے رہیں کبھی کبھی تو آ جائے گا صبح شام تک پکاریں گے چوبیس گھنٹے ایک ہی کو پکاریں گے آپ تو کبھی نہیں کبھی تو آ جائے گا نا تو مسلمانوں کو یہ سمسیا نہیں ہے تو ایک لطیفہ میں نے کہا کہ پہلے زمانے میں اس زمانے میں یہ فرق ہے کہ ایک ہی پیراڈائز تھی کوئی آلٹرنیٹو نہیں تھا تو اسی طرح دوڑتے رہو دوڑتے رہو اسی طرح دوڑتے رہو تو کبھی نہ کبھی تو پہنچ جاؤ گے جی اب تو آپ روڈ پر نکل جائیں ہر طرف شاندار مکان شاندار کوٹھی اور شاندار کاریں آپ کھینچتی اٹریکٹ کرتی ہیں آپ کو ارے بھائی یہ میرے پاس بہت اچھا تھا میرے پاس بھی اچھا ہوتا کتنا اچھا ہوتا آپ یعنی ہر وقت آپ کو ٹیمپریشن ہوتا ہے ٹیمپریشن تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ پیراڈائز ہے وہ آپ کو بھول جاتی ہے تو یہ لوگ سوچیں گے یہاں پر دیکھیے جو بات سمجھنے کی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ سمجھیے وہ پیراڈائز والے سوچیں گے کہ دیکھو ہم تو اس لیے پیراڈائز کو اپنا گول بنائے رہے تو ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں تھا ان کو ذرا دیکھو کہ ان کے پاس آلٹرنیٹیو تھا سینکڑوں آلٹرنیٹیو تھا ادھر پیراڈائز ادھر پیراڈائز دکھائی پڑتی تھی لیکن یہ اس کو بھلا کر کے دوڑتے رہے خدا کی پیراڈائز کی طرف یعنی ہیومن پیراڈائز ان کے سامنے دکھائی پڑتی تھی لیکن ادھر مڑے نہیں ادھر مڑے نہیں ادھر مڑے چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں تو میں نے ایک, ایک لکھا تھا ایک ایک ایک آرٹیکل میں ایکسپریس ٹرین آپ جب ایکسپریس ٹرین بیٹھ